حضرت حضیفہ بن غفاری رضی اللہ اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالائی کمرے سے جھانک کر ہمیں دیکھا جبکہ ہم قیامت کے بارے میں باتیں کر رہے تھے آپ نے فرمایا قیامت نہیں آئیں گی جب تک دس نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں دجال دھواں اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر چار ہزار اکتالیس